حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دیوالیہ قرار دیے گئے شخص کے پاس اپنی چیز جو کی تو مل گئی تو یہ شخص دوسروں کی نسبت اس چیز کا زیادہ حق رکھتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھاون